حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا حضرت طفیل بن عمر توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی آئے اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیل دوس نے کفر کیا اور اسلام لانے سے انکار کیا آپ ان کے خلاف دعا کیجئے بعض لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ اب دوس ہلاک ہو گئے لیکن آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو یہاں لے آ صحیح مسلم حدیث نمبر 6450